لیکن لیکن قرآن کریم تو اس قدر آسان عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے یعنی عجیب چیز ہے کہ زبان کے اعتبار سے اتنا جامع اتنے وسیع اتنا عمیق اور سمجھنے کے اعتبار سے اس قدر آسان خود اس کا دعویٰ ہے کہ یسر جسر قرآن ذکر یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے دوسری جگہ ہے کتاب فصلت آیات قرآن عربی لومی یا نمون اکتالیس بٹا تین ہاں جی یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھار کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اس طرح یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں ایک واضح ضابطۂ حیات بن گیا یہ طبیان سولہ بٹا انانوے یعنی جن امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انہیں بڑی وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا ہے اس سے ایک بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں روٹس یا مادہ کی روح سے پہلے ان کے معنی متعین کیے جائیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معنی کیا لیے جاتے تھے ایک لفظ کے شیڈس کے اعتبار سے کئی ایک معنی یا مفہوم ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا عرب تھا کہ قرآن کریم کا مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے یہ معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا مطلب یا معنی کیا دیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں آئے ہیں قرآن کریم کے متعلق ہمارے ہاں اس ہزار سال میں اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ اس سے کمروں کے کمرے بھر جائیں لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا یعنی جو چیز قرآن کے سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارے ہاں اس لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی لے لے کے ایک امام راغب کی خالوت ہے مفردات جسے کہتے ہیں لیکن وہ بڑا مختصر سا لغت ہے وہ اس نہج پر مرتب نہیں کیا گیا جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے لہذا قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے راستے میں میری یہ سب سے بڑی اور پہلی دشواری تھی میرے لیے ایسا لوہت مرتب کرنا یوں کہیے کہ میرے ہے تو سرگر میں بھی نہیں آ سکتا تھا تنہا بے ساز و سامان کوئی رفیق کار نہیں کوئی جماعت نہیں اور پھر غالباً آپ احباب کو اس کا علم ہوگا کہ میں مرکزی حکومت ہند میں ملازم بھی تھا لیکن چونکہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا اور عشق اس قسم کی خارا شگافیوں کو آسان بنا دیا کرتا ہے میں نے اللہ کا نام لے کر اس قسم کے لغت مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا اللہ تعالی کا یہ فضل و کرم سمجھیے کہ میں برس ہا برس کی محنت شاخہ کے بعد اس میں کامیاب ہوا اور میرا یہ لغت چار جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے اور بڑا ہی مقبول ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے انداز کی منفرد ڈکشنری یا لغت ہے جس کا کہیں دوسرا جواب نہیں ملتا اس پر میں بدرگاہ رب العزت جس قدر بھی سجدات شکرانہ ادا کروں کم ہے اس لوہت کی مدد سے قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح معنی تو متعین ہو گئے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یا بہت آسان تھا لیکن یہاں ایک اور دشواری شروع ہوئی الفاظ کے تو یہ معنی تھی لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک وہی پر مبنی کتاب ہے اور اس کے تو اعزاز ہی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بلاخر یہ کتاب کس انداز سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے مرتب ہوئی ہے اس کا انداز کس قدر موجودانہ ہے اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب ان کی ترکیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات میں محض بردنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم تو ایک طرف مغرب کے بڑے بڑے مستشرقین جو عربی زبان کے فاضل ہے وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زبان کا اسلوب انداز اس قسم کا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا ایچ اے آر گب عربی زبان کا بہت بڑا فاضل ہے اس کی ایک کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام اس کا انیس سو پینتالیس کا ایڈیشن میرے سامنے ہے وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا وہی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامعہ طور پر سامنے لانے کے بجائے ترجم اپنے ہونا کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو لیکن بئی ہما جو مد و جذر جو نشیب و فراز جو بلندیاں اور گہرائیاں جو لطافتیں اور باریکیاں اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے وہ ترجمہ میں کیا آ سکے گا ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو دیجیے کہ انا نہنو و و نمیتو و الین المسی پچاس بٹا تینتالیس اور انگریزی نہیں دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے اس کے چھ الفاظ میں جو پانچ مرتبہ ہم یعنی وی کی تکرار ہے اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی خاصا قرآن کریم کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کے بعد بھی اس کی آیات کا ترجمہ کرنا میرے کیا کسی کے بس میں بھی نہ تھا لہذا میں نے ترجمے کی بجائے قرآن کریم کا مفہوم لکھا اور میرا مفہوم القرآن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے الحم الحمد ناس تک مسلسل تیس پاروں کا مفہوم وہ بھی نہایت حسن خوبی سے چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے اور اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے متفقہ طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی یہ رہا قرآن کریم کی آیات کے مفہوم سے متعلق لیکن قرآن کریم کا ایک اور انداز بھی ہے اس کے نازل کرنے والے خدا نے کہا ہے کہ انا علینا بیا نہ پچہتر بٹا انیس قرآن کی وضاحت خود ہمارے ذمے ہے اس کے لیے طریق کیا اختیار کیا گیا ہے یہ بات غور سے سمجھنے کے قابل ہے قرآن کا انداز عام کتابوں جیسا نہیں عام کتابوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مختلف اس میں وہ کتاب مختلف ابواب میں تقسیم کر دی جاتی ہے ہر باب کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع سے متعلق تعلیم اس باب کے تحت مضبوط طور پر دے دی جاتی ہے یعنی جب ایک باب ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا مطلوب و مقصود تھا وہ اس بات کے اندر آ جاتا ہے قرآن اس طرح کی تصنیف کردہ کتاب نہیں وہ یوں سمجھیے جیسے تیئیس سال میں عطا فرمودہ مختلف خطبات کا مجموعہ ہو اس میں ایک بات ایک مقام پر آئی ہے اس کی مزید وضاحت دوسرے مقام پر ہے تفصیل کسی اور جگہ ہے استثناء کسی اور صورت میں ہے نیز مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے ذہن میں بار بار دہرایا گیا ہے اسے تصریف آیات سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی آیات کو پھیر پھیر کر دانا سورہ انعام میں ہے وہ قزال کا نصرف الیات والے یقین درخت والے نبی رہ یا نمون چھ بٹا ایک سو چھ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں مختلف آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے لایا گیا ہے کہ بات اس طرح واضح ہو جائے جیسے چھلکا اور مغز الگ ہو جاتے ہیں اور یوں بات نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ایک محاورہ عرب یعنی نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان کے ان الفاظ کا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جو مفہوم عرب لیتے تھے اس سے اس سے آخریت اور دوسری بات قرآن کریم پر اتنا ابوس کہ جو بات کسی ایک آیت میں کہی گئی ہے یہ چیز بجک وقت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کے متعلق قرآن کے دیگر مقامات میں کیا آیا ہے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کے متعلق اس قسم کا کوئی لغت پہلے سے موجود نہیں تھا قرآن کریم کے اس انداز سے اسے آپ کہیے کہ انسائکلوپیڈیا یا کلاسیفیکیشن عربی زبان میں اسے تبغیب کہتے ہیں باب باب کرنا پرانے کریم کے متعلق اس قسم کی بھی کوئی کتاب اس سے پہلے موجود نہیں تھی ایسی کتاب کہ جو معذور آپ کے ذہن میں آئے بیک وقت اس کے متعلق یہ دیا گیا ہو کہ قرآن کریم میں کس کس مقام میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے وضاحت کہاں ہے اضافہ کہاں ہے استثناء کہاں ہے تشریح مزید کہاں ہے براہ راست یہ کچھ کہا گیا ہے یا کسی واقعہ کے ضمن میں یہ کچھ کہا گیا ہے یہ تمام چیزیں بجاک وقت سامنے آ جائیں آپ غور فرمائیے عزیزہ نے من کہ یہ مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار گزار اور محنت طرف تھا میں نے اللہ کا نام لے کر اس تبویب یا انسائکلوپیڈیا کا بھی آغاز کر دیا اور اس کے فضل و کرم سے اس میں اس طرح کامیاب ہوا کہ میری تنویب القرآن قریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی یہ کتاب شائع ہو کر بڑی ہی مقبول ہو چکی ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے یعنی پہلے جس انداز سے سمجھا اور اس کو سمجھانے کا جو انداز ہے لغات القرآن سے قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معانی جو زمانہ نزول قرآن میں عرب دیتے تھے ان معانی کی روح سے سارے کے سارے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے موضوعات کے متعلق اس قسم کی تبویب یا انسائکلوپیڈیا کہ جو موضوع آپ کے سامنے آئے آپ کو بے وقت معلوم ہو کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے ان تینوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن ان دونوں شرطوں سے زیادہ اہم ایک اور شرط بھی ہے اور وہ ہے تدبر القرآن چار بٹا بیاسی یعنی قرآن کریم کے سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا آپ قرآن کریم کے ورق الٹیے قریب قریب ہر صفحہ پر آپ کو علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی تاکید ملے گی تدبر کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے نہ کسی خاص زمانے کے لیے وہ تمام افراد کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا یعنی اس طرح سے نہیں کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص فرد نے جو قرآن مجید کی کوئی تصویر لکھ دی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو گئی ایسا نہیں ہے وہ ہر زمانے کے مسلمان کو ہر زمانے کے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کرے اس لیے کسی ایک فرد کا تدبر اور تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا پھر قرآن کریم پر غور کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے زمانے میں جس سطح تک علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو قرآن انسانی زندگی کے تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے اگر کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے زمانے کے انسانی تقاضے کیا ہیں تو وہ قرآن سے رہنمائی کیا حاصل کر سکے گا اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا یوں یوں علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے اب آگے چلیے قرآن کریم میں ہے افلا یا تدرون قرآن و لو کا نم غیر اللہ ہے لو فی ہے فی حف راسن کثیر چار بٹا بیاسی کیا ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس اس میں کئی اختلاف پاتے یعنی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں اور یہ چیز اس کے من جان اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے تو قرآن کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف نہیں یعنی جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ان میں متن ایک ہی جیسا ہے اس میں کوئی اختلافی بات نہیں کوئی اختلافی چیز نہیں سب جگہ وہی الفاظ ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کی تعبیرات انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہیں آپ سوچیے کہ لفظی اختلافات کا نہ ہونا بھی کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کا اس تحدی سے ذکر کیا جاتا بات تو ساری تعبیرات کی ہے اگر کسی کتاب کی عبارت کی کیفیت یہ ہو کہ وہ زید کو کوئی مفہوم دے اور بکر کو اس سے بالکل متضاد مفہوم تو کیا اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی ہیں اگر ان کے مطابق قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیریں ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اگر امت قرآن کو اپنی سند اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کر لے تو امت میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس مقام پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے قرآن کریم میں کچھ تو احکام و قوانین دیے گئے ہیں اور کچھ حقائق احکام و قوانین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی متعین اور ٹھوس کنکریٹ ہیں لیکن حقائق بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق ما الطبیعیات طبیعیات میٹا فزکس سے ہے انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے انہیں بیان ہی اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا اور اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تشبیہات و استعارات سے ہر شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشدہ بہی کے متعلق تصور قائم کر سکتا ہے ان تصورات میں اختلاف ہوگا لیکن جہاں تک قرآن ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی یہ و قوانین اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے اس لیے ان کی عملی جزیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا یوں امت میں وحدت فی العمل پیدا ہو جائے گی اور قرآن حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی لیکن ان تمام شرائط سے کہیں زیادہ گہری شرط ایک اور ہے اور وہ یہ کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات متقدات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیا جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکے گا لا یمسہ الا المتحرون چھپن بٹا اناسی قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے یعنی جس کے قلب و نگاہ انسانی خیالات کی آمیزشوں سے پاک نہ ہو اسے قرآن سے کوئی مس نہیں ہو سکتا انسانی قلب خدا کا مسکن بن نہیں سکتا جب تک اس حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشیدہ بتوں کو نکال باہر نہ کیا جائے جو شخص پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کی طرف اس لیے آتا ہے کہ اسے اپنے اس خیال کی کسی نہ کسی طرح تائید مل جائے اسے قرآن کی بارگاہ سے بری طرح پھٹکار پڑتی ہے اقبال کے الفاظ میں بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے دماغ کو پہلے ان بتوں سے پاک کرنا چاہیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح جلوہ پیرا ہو کر اس میں داخل ہو جاتا ہے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے وہ بھی قرآن کو صحیح طور پر کیوں نہیں سمجھ پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تقلیدن سمجھتے ہیں یعنی کسی زمانے میں کسی شخص نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت بن گیا اس کے بعد یہ سوال ہی نہ رہا کہ قرآن میں خود غور و فکر کیا جائے یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجموں کے ذریعے اپنی فکری اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ اس لیے اس بات میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہتی تفسیر کی جو کتابیں اظہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند یا کراچی ملتان اور لاہور کے دارالعلوموں میں زیر تدریس رہتی ہیں اپنی فکر و بصیرت نہ یہاں ہے نہ وہاں قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا بھی ہے لیکن اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کے سم سمجھنے میں ایک بہت بڑی دشواری حائل ہوتی ہے ہمارے اسلاف نے یعنی متقدمین نے جو تفسیریں لکھی اگر وہ ان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ان کا اپنا خیال ہے اپنی رائے ہے اپنی فہم ہے تو ان سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی تھی ایک انسان کے خیال سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ جرم کی بات لیکن وہ یہ کہ انہوں نے جو تفسیر لکھی تو اس کے متعلق کہا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے ہمارے ہاں سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر امام تبری کی تفسیر کہلاتی ہے وہ بھی تیسری صدی ہجری میں ہوئے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو اڑھائی سو سال بعد پہلی مفصل مبسوط قرآن کی تفسیر جو انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا یہ ہے کہ یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے تب ہوا یہ کہ وہ تبری کی تفسیر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر قرار پا گئی اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کس کی ضرورت ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے جس تفسیر کے متعلق کہا جائے کہ وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے کون سا مسلمان ہے جو اس کی ضرورت کر سکے کہ اس کے خلاف کچھ ایک لفظ بھی کہہ سکے چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں الفاظ کا فرق ہوگا انداز بیان کا فرق ہوگا اسلوب کا فرق ہوگا تفصیل کا فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پر معنویت کے اعتبار سے اس سے کوئی اختلاف نہ کر سکتا تھا نہ کسی نے کیا ہے یہ ساری تفسیریں جو ساری ہمارے ہزار سال کے زمانے میں لکھی گئی ہیں یوں کہیے کہ امام تبری کی تفسیر کے اوپر تر ہی غزلیں ہیں لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہیں تفسیریں آیات کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے وہ روایات پر مبنی ہے اور روایات کے متعلق میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں اور ان کے متعلق کوئی شخص بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ فی الواقع نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صورت تو یہ ہوئی لیکن اس سے امت کو جو نقصان پہنچا وہ یہ ہے کہ ہزار سال پہلے قبرستان کے رہنے والے ایک امام بخاری امام تبری نے یعنی امام بخاری نے وہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے احدیث کا مجموعہ مرتب کیا امام تبری انہوں نے پہلی تفسیر مرتب کر دی دونوں روایات پر مبنی تھی دونوں میں سے کسی کے متعلق بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ہیں تبری کی تفسیر کے متعلق اختلاف کی ذرا سی گنجائش نکل سکتی تھی اگر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحیح یقینی تاریخ ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے امام قبری نے جہاں قرآن کی تفسیر لکھی وہیں اس زمانے کی تاریخ بھی لکھ دی تفسیر تیس جلدوں میں تاریخ تیرہ جلدوں کے اندر اور اس میں بھی سندیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دی اب اس تاریخ سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا نتیجہ یہ انہوں نے کیا یہ کہ جو تفسیر دی اس تفسیر کی تائید میں تاریخی واقعات واقعہ لکھ دیا جو تاریخی واقعہ ہم لکھا اس کی تائید میں ایک تفصیلی روایت لکھ دی تو اب اس کے بعد آپ کے ہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی مرتب ہو گئی اس دور کی تاریخ بھی مرتب ہو گئی نہ تفسیر سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ اس تاریخ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور اس ہزار سال میں جس طرح سے یہ اسلام کی گاڑی اصلی پٹڑی سے دوسری پٹڑی میں جا کے پڑ گئی ہے اس میں بنیادی طور پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے بنیادی سبب جو ہے وہ یہی تفسیر یہی تاریخ ہے اسی کے بعد اسی نہج کے اوپر ہر ایک نے تفسیر لکھی اسی نہج پر ہر ایک نے تفسیر لکھی ہے تو اب اس کے بعد جب جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ جو روایات کی بنیادوں کے اوپر تفسیر یا تاریخ کہی جاتی ہے یہ جتنا کچھ اختلاف پیدا ہو رہا ہے امت کے اندر اس کی بنیاد یہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نازل ہوا یہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے حضور سمجھ سکتے تھے قرآن کریم کو اس سے بہتر تو ایک طرف اس سے الگ کون سا مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ تفسیر جو ہے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر ہے اب احادیث کی صورت یہ ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا اور نہ ہی صحابہ اقتدار نے کوئی کوئی مجموعہ مرتب کیا احادیث کا پہلے مجموعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ڈھائی تین سو سال بعد جا کے مرتب ہوئے اور وہ کسی پہلے سے ریٹن مٹیریل پر مبنی نہیں ہے تحریری صنعت یا مواد پر مبنی نہیں ہے سب کی سب روایات پر مبنی ہے زبانی روایت کی بات امام بخاری نے اپنے مجموعہ یا میں جسے حدیث کی چھ کتابوں کو سنیوں کے ہاں صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے اور ان سب میں سر فہرست امام بخاری کی کا مجموعہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب احادیث جمع کرنی شروع کی تو چھ لاکھ کے قریب روایات میں نے لوگوں سے سنی ان میں سے میں نے پانچ لاکھ چورانوے ہزار کو تو خود اپنی ضوابط کے مطابق مسترد کر دی کوئی قریب چھ سو احادیث یا چھ ہزار احادیث یا روایات رکھی ان میں سے بھی اگر مقرر جو بیان کی گئی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ قریب تین سو رہتی ہے لیکن یہ جو تین سو رہتی ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ سند ہے نہ صحابہ اقبار کی کوئی تصدیق ہے امام بخاری نے فلاں سے سنا انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے فلاں سے سنا انہوں نے فلاں سے سنا انہوں نے فلاں صحابی سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ہر حدیث کا یہ انداز ہے آپ سوچیے عزیزہ نے من کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو ڈھائی سو سال بعد اس انداز سے کہ ان اسناد کے ذریعے سے کہ فلاں نے فلاں سے سنا تھا جو روایت بیان کی جائے گی اس وہ اس کو کہاں تک یقینی طور پہ کہا جائے گا کہ وہ رسول اللہ کی ہے اسی اسی لیے یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بعد کہا جاتا ہے کالا رسول اللہ پہلے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا اور آخر میں کہا جاتا ہے او کما کالا رسول اللہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو یعنی خود ان لوگوں کو بھی یقینی طور پر یہ لوگ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے اور پھر یہ الفاظ بھی نہیں ہے رسول اللہ کے وہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ مانوی طور پر آگے آئی تھی یعنی ایک شخص نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھایا اس نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھایا اور دو سو سال کے بعد جو شخص جس نے بیان کیا اسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ لیا اس طرح سے یہ احادیث کی چھ مستند کتابیں تو سنیوں کے ہاں ہیں اور اسی قسم کی چار مستند کتابیں شیعہ حضرات کے ہاں ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہے یعنی بہت سے اختلافات ہیں خود ایک کتاب کے اندر مختلف حدیثیں موجود ہیں یہ ہے وہ مجموعہ حدیث کا عزیزہ نمان جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیان فرمائی ہوئی تصویر یہ اس قدر ناقابل اعتماد ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ احادیث کی کتابوں میں تین قسم کی روایات قابل اعتبار نہیں پیشین گوئیوں سے متعلق لڑائیوں سے متعلق اور تفسیر سے متعلق ان کے اس قول کی تصدیق خود ان تفاصیر سے ہوتی ہے جنہیں منسوب کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مثالیں تو میں اس میں بے شمار دے سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت اس کی صرف دو ایک مثالیں بلکہ ایک ہی مثال کافی سمجھتا ہوں وہ پیش کروں گا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ روایات کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے سورہ احزاد میں ہے یا اللہ زینا لا تکون کل زینا آ جاؤ موسا اللہ مما آلو تینتیس پٹا نبی جماعت مومنین سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسا کو بہت ستایا انہیں اذیت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو موسا کو ان کی اس ان اذیت و رسانیوں سے محفوظ رکھا تم نے ان کی طرح نہ ہو جانا بنی اسرائیل حضرت موسا علیہ السلام کو کس کس انداز سے سزاتے تھے اس کی تفصیل قرآن کریم کے متعدد مقامات میں موجود ہے حضرت موسا علیہ السلام اس غلام محکوم قوم کو فرعون جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے نجات دلا کر وادی سینا میں لے آئے تھے یہی احسان کچھ کم گراں بہار نہیں تھا اس قوم کو چاہیے تھا کہ قدم قدم پر ان کے شکر گزار ہوتے لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ان کو اذیت دیتے ان کو تنگ کرتے آتے ہی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک قوم ایک بت کی پرستش کرتی ہے اگر تو موسا علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دیجیے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں کبھی ان کی کیفیت کے پانی کی تنگی ہوئی ہے تو بھر گئے ہیں کہ موسا تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے وہاں ان کو من و سلوا کھانے کو ملتا تھا کہتے تھے کہ ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں جو ہم اس قوم کی اپنی حاکم قوم کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے اس کی لذتیں یاد آتی ہمیں دالیں اور پیاز اور لہسن اور سبزیاں یہ کچھ دو یہ من و سلوا یہ روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا آپ چند دن کے لیے ذرا کہیں باہر گئے سامری نے ایک گوشالہ بنایا اور انہوں نے اس کی پرست شروع کر دی اس طرح سے وہ ایک ایک قدم پر حضرت موسا علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یا قوم میں لینا تو ہونا نہیں وقت انی رسول اللہ سکسٹی ون اوور فائیو اے قوم میں نے تمہارے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قدم قدم پر اس طرح سے ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں اس کے پیغامات تم کر پہنچاتا ہوں تمہیں تو اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیے تھا لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر مجھے تنگ کرتے ہو اذیتیں پہنچاتے ہو اور اسی لیے حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ یا اللہ میں اور میرا بھائی بس ہم یہ دونوں ہیں جو ذمہ دار ہیں اپنے ورنہ یہ قوم فاسق جو ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی میں نے تفصیل یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے جماعت مومنین تم نے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے انہیں بڑا ستایا تھا اور وہ ان کی سطح اور ان کی اذیت رسانیوں کی تفصیل خود قرآن نے دی ہے اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کی تفصیل روایات کی روح سے کیا ملتی ہے یہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے غور سے سنیے گا عزیزہ نواز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنا غسل کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور حضرت موسا علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ولہ موسا کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتح کے مرض میں مبتلا ہے اتفاق سے ایک دن موسا غسل کرنے گئے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا اور حضرت موسا بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے اے پتھر میرے کپڑے دے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسا کی طرف دیکھ لیا اور کہا واللہ موسا کو کچھ بیماری نہیں ہے اور پتھر ٹھہر گیا موسا نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو حریرا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسا کی مار سے چھ یا سات نشان اب تک اس پتھر پر باقی ہیں یہ بخاری شریف کی جلد اول کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے جس میں اس نے جماعت مومنین سے کہا تھا کہ تم قوم موسا کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے حضرت موسا کو بہت ہی اذیتیں دی تھی یہ اس اذیت رسانی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس روایت یا اس حدیث کے اندر کسی قسم کی ہیں وہ تفاصیر جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں ان سے عزیزان آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر روایات کی روح سے کی جانی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ روایات یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں یہ آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور زبانی روایتیں کچھ دو سو اڑھائی سو سال کے بعد جمع کی گئی تھی اب کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان میں کتنا حصہ حضور کا ہے اور کتنا کچھ دوسروں کا ملایا ہوا ہے احادیث کے مجموعوں کے متعلق میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں انہیں ہم صحیح تسلیم کر سکتے ہیں لیکن جو قرآن کے خلاف ہوں یا جن سے حضور کی ذات گرامی پر کسی قسم کا کام پڑتا ہو ان کے متعلق ہم کہہ دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہو سکتی پھر سن لیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا مذکورہ بالا معیار کی روح سے غلط روایات کے متعلق کہتا یہ ہوں کہ وہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی ورنہ جو احادیث قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں